حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لوگوں سے وہ سب کچھ معاف کر دیا ہے جو وہ اپنے دلوں سے بات کریں جب تک اس خیال کو عمل میں نہ لائیں یا زبان سے کلام نہ کریں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چالیس